ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیزا کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار تینتیس یہ حدیث صحیح ہے